فراق مدینہ میں دل غم زدہ ہے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے تیرا کے مدینہ میں دل غم ہے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے پیا مدینہ میں دل سدا ہے جگر ٹکڑے ٹکڑے مدینہ میرا چین چھینا سے ظالم تجھے کیا ملا ہے نب سے ظالم تجھے کیا کے مدینہ میں دل غم زدہ ہے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے میری آنکھ سے چھینا تیبا کمل سے آنکھ سے چھینا تیبا بات زر یہ کس بات کا تو نے لیا ہے بتانا سے ظالم تجھے کیا ملا ہے سے مدینہ میں دل زدہ ہے دکھایا ہے دل یہ مقدر نے مجھ کو دکھایا ہے دل یہ مقدر نے مجھ کو شکوا کسی سے نہ کوئی ملا ہے نشک بھاگی تھی سے نہ کوئی ملا ہے پیرا کے مدینہ میں دل ہوں زدا ہے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا رہے دل ہی دل میں یہی غم میرے دل کو پڑ پا رہا ہے یہی غم میرے دل کو پڑ پا رہا ہے تیرا کے مدینہ میں دل ہوں صدا ہے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا صف میں وطن میں میرا سب سکون لٹ گیا ہے وطن میں میرا سب سکون لٹ گیا ہے پیرا سے مدینہ میں دل غم زدہ ہے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا نہ دنیا کی فکر نہ غم تھا وہاں پر نہ دنیا کی فکر نہ غم تھا وہاں پر یہاں آ کے دل آفتوں میں پھنسا ہے یہاں آ کے دل آفتوں پتوں میں پھنسا گئے میں لفظوں میں کیسے بتا دوں کسی کو کہ کیا کیا مجھے آج یاد آ رہا ہے میں لفظوں میں کیسے بتا لوں کسی کو کہ کیا کیا مجھے آج یاد آ رہا ہے کہ کیا کیا مجھے یاد یادا کش ستاروں کے جلوے وہ منظر مجھے آج یاد آ رہا ہے وہ منظر مجھے آج یاد آ رہا ہاتھ لہرا کے پہ ہوں لمحہ مجھے آج آ رہا ہے وہ لمحہ مجھے آ رہا ہے سے خا کے مدینہ اٹھا کر عقیدت سے مدینہ اٹھا کر اسے چومنا آج یاد رہا اٹھا کر کے تن کے کبھی چلتے چلتے اٹھا کر کے تل کے سجا لے نداری میں یاد آ رہا ہے سجا لے نداری میں یاد آ رہا ہے بتا دوں کسی کو میں لو میں کیسے بتا دوں کسی کو کہ کیا کیا مجھے آج یاد رہا ہے کہ کیا کیا مجھے آج یاد کا کی حسرت میں کبھی دید سرور کی حسرت میں کو تکنا وہ چھپ چھپ کے یاد آ رہا ہے کو تک وہ چھپ چھپ آ رہا ہے اور پیاری وہ جنت کی پیاری حسین اور پیاری وہ جنت کی پیاری اور پیاری وہ جنت کی کیاری وہاں بیٹھنا یاد آ گئے وہاں بیٹھنا یاد آ رہا ہے کبھی سرور کی حسرت میں مل پر کو تکنا وہ چھپ چھپ کے آتا رہا ہے کو چھپنا وہ چھپ چھپ کے آتا رہا ہے گنبد کا منظر کبھی دیکھ کر گنبد کا منظر جھکانا نظر آج آ رہا ہے جھکانا نظر آ جیا گا سے چل کر کبھی حاضری کے لیے گھر سے چل کر کھڑے ہو نا قدموں میں یاد آ رہا ہے کھڑے ہو نا قدموں میں یاد آ رہا لجاتے ہوئے و اسیاں تے اپنے ہوئے ظلم و اسیاں تے اپنے بہانا وہ رہا ہے بہانا رہا کبھی حاضری کے لیے گھر سے چل کر کبھی حاضری کے لیے گھر سے چل کر کھڑے یاد آ رہا گئے میں لفظوں میں کیسے بتا دوں کسی کو لفظوں میں کیسے بتا دوں کسی کو کہ کیا کیا مجھے آج یاد آ رہا کیا کیا مجھے یاد رہا ہے سنا انہیں حال یاد رہا ہے مدینے سے میں دور آ کر پڑا ہوں مدینے سے میں دور آ کر پڑا ہوں جینا بھی کیا کوئی جینا بھلا ہے یہ جینا بھی کیا کوئی جینا بھلا ہے وہ بچھڑ کر بیٹھے رضا تیرے در سے پچھڑ کر بیٹھے رضا تیرے در سے پریشان ہے خار ہے غم زدہ ہے پریشان لو رضا کو بلا لو اگر چھ نکما ہے پر یہ تیرا ہے اگر یہ نکما ہے پر یہ تیرا ہے میرا مدینہ میں دل غم زدہ